مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته أن لا يصح الإخبار عنه ولا به وأن لا يقبل علامات الإسماء علامات الأسماء ولا علامات الأفعال جي جی۔ حد الحرف حرف کی تعریف تو اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کی تعریف علامات اسم پھر اس کے بعد فعل کی تعریف بلکہ اس سے پہلے اسم کی تعریف اور علامات اسم اور اسم کی وجہ تسمیہ پھر اس کے بعد فعل کی تعریف علامات فعل اور فعل کی وجہ تسمیہ ذکر کی تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حرف کی تعریف کرتے ہیں پہلے حرف کی تعریف ہے پھر اس کے بعد حرف کی علامات بتاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے وہ علامات سے باقی اس کے علاوہ جو تفصیلات آگے آئیں گی تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی تو آج کا سبق آپ کا حرف کی تعریف اور علامات تو کہتے ہیں حرف کی تعریف وحد الحرف کل لا تدلو تو آپ نے سب علم النحف کی تعریف مجھے سنائے گا حرف کی جو آپ لوگوں نے علم النحب میں یاد کیے ہیں جی اگر اس وقت آپ سے کوئی کہتا ہے کہ حرف کی تعریف کریں تو آپ کیا تعریف کریں گے جی بتائیے اچھا وہ کلمہ جس میں اسم و حرف کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایسا کلمہ جو اپنے معنی کے لیے اسم اور فعل کا منتظر ہو کیا محتاج ہو ٹھیک تو بہرحال اس حرف وہ ہے کہ جس کا معنی جو کسی معنی پر درالت نہ کرے خود بخود ذاتی طور پر جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ مل جائے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر وہی تعریف ہے دیکھیے گا کہتے ہیں حد الحرف حرف کی تعریف کلمتن حرف ایک ایسا کلمہ ہے تدل علی مانن فی نفس جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا تو یہ لفظ بار بار آ رہا ہے علی مانن فی نفس علی مانن فی نفسها تو کیا مطلب کہ جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا تدل علی مانن فی نفسها اپنی ذات میں کسی بھی معنی پر دلالت نہیں کرتا بل ٹرما مانن فی غیرہا بلکہ ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے فی غیرہا جو اس کے غیر میں پایا جائے یا جو اس کے غیر میں پائے جاتے ہوں یعنی حرف جو ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت خود بخود نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ جب کوئی اور پایا جاتا ہے کسی اور کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے معنی پر دلالت کرتا ہے ٹھیک لفظی ترجمہ کلمان فرق صحاح ہر سے ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا بل بلکہ وہ ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے فی غیر جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہو ٹھیک ہے جی نحو وہ جیسے کہ من الابتداء من کا ویسے اگر آپ لیں لفظی معنی یعنی کہ ابتدا ہے لیکن یہ ابتدا پر دلالت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کلمہ نہ ملا لیا جائے کہ جس سے ابتدا ہوتی ہو ایسی کوئی چیز ایسی جگہ کا نام ایسے مکان کا نام نہ ملا لیا جائے کہ جس سے ابتدا ہوتی ہو ایسی چیز نہ ملا لی جائے جس سے ابتدا ہوتی ہو تو اس وقت تک اس کا معنی یعنی من کا معنی کوئی بھی ابتدا نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں کہ سر تو من منل صرف تو کا معنی ہے میں نے سفر کیا ٹھیک ہے سیر تو بمانا سفر کرنا میں چلا میں نے سفر کیا مینال بخش رتی بسرا سے طرف یا صرف اسلام آباد الا لہو میں چلا اسلام آباد سے لہو تو اب دیکھیں کہ وہ سفر کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے سفر کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے بسرا سے ہو رہی ہے یا اسلام آباد سے ہو رہی ہے تو اب من کس کے لیے اب ہمیں پتہ چلا کہ من کا معنی یہاں پر کیا ہے ابتدا ہے من ابتدا والے معنی کے لیے لیکن یہ ہمیں پتہ کب چلا کہ جب سر من البسرت ار القوفا من سے پہلے سر تو لایا اور من کے بعد سر تو من تم پہلے لائے اور الکوفہ بعد میں لائے ٹھیک ہے نا تو سر تو والا کلمہ پہلے سر تو تم البسرتی الکوفہ اب یہ ماقبل اور ماں باپ کے کلمے جو ہیں ان کے آنے کے بعد جو ہے من کا معنی بنا ہے کون سا ابتدا والا ٹھیک ہے جی اب جا کر ابتدا کا معنی کیا ہو گیا واضح ہو گیا ٹھیک تو اب کہتے ہیں کہ من من جیسے کہ اس لیے کہ اس کا معنی ابتدا ہے لیکن وہی اللہد اللہ علیہ لیکن حرف جو ہے وہ جو من ہے وہی ایسا مطلب من لا اللہ علیہ یہ من دلالت نہیں کرتا کس پر ابتدا پر اللہ باد ذکر مینہ البتدا مگر باد ذکر اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد کہ البتدا جس سے ابتدا ہوتی ہو کل بصرتی القوفہ جیسے کہ بسرا اور کوفہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذکر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ من کس کے لیے ہے ابتدا کے لیے ہے مثلا سر تو من الى الكوفہ جیسے آپ کہتے ہیں میں چلا بسرا سے کوفہ کی طرف ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی رول نمبر تین چار چھ سات اور رول نمبر دو ہیں یا ایک ہے کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ سب کو ترجمہ سمجھ میں آیا یہاں تک رول نمبر پانچ جی میں نے بتایا آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی جب دوبارہ کر دیتا ہوں جی وحد الحرف حرف کی تعریف کلیم حرف ایک ایسا کلمہ ہے لا تدل فی نفسها جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا بل تدل بلکہ وہ حرف جو ہے ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے فی غیرہا جو حرف کے علاوہ کسی اور چیز میں کسی غیر میں پائے جاتے ہوں نحو من جیسے کہ لفظ مین ہے اب یہ مین جو ہے کیا ہے ہے کلمہ بھی نہیں ہے اور اسم بھی نہیں ہے اور فیل بھی نہیں ہے تو ان مانا اس لیے کہ من کا معنی البتدا ہو ابتدا ہے لیکن یہ ابتدا پر دلالت اس وقت تک نہیں کرتا وہی اللہ تد علیہ ہے من لفظ من ابتدا پر دلالت نہیں کرتا اس وقت تک اللہ باد ذکر ما اللہ باد ذکر مگر یہ کہ اس چیز کے ماں اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد کہ من ہو اس سے البتدا ہو ابتدا ہوتی ہو ٹھیک ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ من اس وقت تک ابتدا پر زراعت نہیں کرتا جب تک کہ اس کے بعد ایسی چیز نہ ذکر کر دی جائے جس سے ابتدا ہوتی ہو جیسے بسرا اور کوفہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف من البسرا الکوفہ الکوفا یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف من الکوفا تیر البسرا میں بسرا سے کوفہ کی طرف چلا یس کوفا سے بسر کی طرف چلا مثلا تقول تقور من البصرتی الى الکوفا آ جائیے وہ الحرف حرف کی تعریف ٹھیک ہے جی کلمتن کلمہ اس میں جنس ہے سب چیزوں کو شامل ہے اسم کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ایک کلمہ ہوتا ہے فیل کو بھی شامل ہے وہ بھی ایک کلمہ ہوتا ہے تو کلمہ ب منزل جینس کیا ہے یہ فصل اول ہے اور اسی سے ساری چیزیں خارج ہو جاتی ہیں لا مانند بل اللہ علام فی را یہ پوری ایک فصل ہے بس آپ فصل اول اور فصل ثانی کہیں ہیں نا کل میں کے اور اس کے بعد کی عبارت کیا ہے بمنزلہ فصل کے ہے اس سے اسم بھی خارج ہو گیا اور فیل بھی خارج ہو گیا کیوں اسم اس لیے خارج ہو گیا کہ اسم کیا ہے اپنی ذاتی تو اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتا ہے اور فیل بھی اسی لیے خارج ہو گیا کہ وہ بھی اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتا ہے نحو من جیسے حرف من ہے کہ اس من کا معنی اپنی اپنے یعنی من کا جو لفظی معنی ہے یعنی اس کی جو من جن جن جن معنی کے لیے آتا ہے ان میں سے ایک ابتدا کا معنی ہے لیکن ابتدا کا معنی من اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ ساتھ میں دوسرے کلمے نہ ملا لیے جائیں جیسے من البصرتی البسرتی القوفہ اب من کا معنی تب ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا جب اس سے ماقبل سیرت من البصرتی سر تو لگائیں فیل اور اس کے بعد کی عبارت بھی لگائیں گے تب ہمیں من کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ جو سفر کی ابتدا ہو رہی ہے وہ کہاں سے بسرا سے ہو رہی ہے کوفہ سے ہو رہی ہے یا اسلام آباد سے ہو رہی ہے کہیں سے بھی جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذات میں جو ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی اور کلمے کے ساتھ نہ مل جائے ٹھیک ہے جیسے کہ مین اس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی کلام ذکر نہ کر دیا جائے جیسے صرف البصرت القوفہ البتہ جب کلام ذکر کر دیا تو پھر کیا ہے اس کا معنی واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے جی وہ علامت آپ کو حرف کی علامات بتاتے ہیں اللہ یس حل اخبار ٹھیک ہے اللہ یس حل اخبار ولا بھی یہ کہ نہ تو اس سے خبر دینا صحیح ہو اور نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو اسم کیا ہوتا ہے جو خود خبر بن سکتا ہے اور فیل کیا ہوتا ہے جو خود تو خبر نہیں بن سکتا بلکہ اس کے ذریعے سے خبر دی جا سکتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند لے بھی ہوتا ہے اور حرف کلمہ جو ہے فیل جو ہے وہ کیا ہے صرف مسند ہوتا ہے مسند لے نہیں ہوتا اور واحد ہر سے ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے جی اللہ جیسے ہر اخبار بھی نہ تو اس سے خبر دینا صحیح ہو نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو پہلی علامت دوسری وہ اللہ علامات الاسماء ولا علامات الافعال جس کو اسم کی علامات یا فعل کی علامات معلوم ہے تو جان لے کہ جس چیز کے اندر نہ تو کوئی اسم کی علامت پائی جاتی ہو نہ فعل کی علامت پائی جاتی ہو تو وہ کیا ہو جائے گا لازمن حرف ہوگا ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی یا تو کوئی نہ کوئی چیز اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا ٹھیک ہے اگر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے تو وہ حرف کے لا دیا جائے گا بس نمبر ایک علامت آپ کو بتائیے کہ اللہ سے حل اخبار بھی نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو نہ اس سے خبر دینا ٹھیک ہو علامات ولا علامات اور حرف نہ قبول کرتا ہو اللہ نہ قبول کرتا ہو علامات الاسماء اسماء کی علامات کو یعنی اسم کی علامات کو ولا علامات الافعال نہیں افعال کی علامات کو قبول کرتا ہو آج آج کا آپ کا سبق کیا ہے حرف کی تعریف اور علامات حرف حرف کی تعریف حرف و کلمہ ہے کہ جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ ویسے معنی پر دلالت کرے جو غیر میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ من اس کا ایک معنی ابتدا تو ہے لیکن اس وقت تک یہ ابتدا پر دلالت نہیں کرتا جب تک کہ ساتھ میں دوسرے کلمات نہ ملا لیے جائیں جیسے سر من البصرا تیر الکوفا اگر اس کلام کو پورے کو ذکر کیا جائے گا تو تو من کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ من یہاں پر ابتدا کے لیے ہے لیکن اگر قبل اور ماں باپ کا کلام ذکر نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں من کے معنی کا پتہ نہیں چلے گا پھر تعریف کے اندر کلمت ان بمنزل جنس کے ہیں ہر چیز کو شامل ہے اسم کو بھی شامل ہے فعل کو بھی شامل ہے لیکن جب آگے کہہ دیا کہ تد اللہ علیہ مانفی بل تد اللہ علام فی غیرہ تو یہ فصل ہے اس سے فعل بھی خارج ہو گیا اور اسم بھی خارج ہو گیا تو باقی صرف رہ گیا حرف کیوں خارج ہو گئے اس لیے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کیا ہے اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو حرف کی علامات بتائی ہیں پہلی علامت بتائیے کہ اللہ یس حل اخبار عن ہو ولا بھی کیونکہ پہلے اسم نے کہا تھا کہ حل اخبار عن ہو ٹھیک ہے کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو اور فعل کے بارے میں کیا کہا تھا اللہ یس حل اخباروں یس حل اخبار و بھی یعنی اس سے خبر دینا تو ٹھیک نہ ہو لیکن اس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو اب تیسری چیز آ گئی حرف نہ تو اس سے خبر دینا صحیح ہو یعنی نہ تو وہ خود خبر بن سکتا ہو اور نہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کی خبر دی جا سکتی ہو اس کو یوں بھی آپ تعبیر میں سمجھ سکتے ہیں کہ حرف وہ ہے کہ نہ جو نہ مسند ہو نہ مسند الہ ہو اللہ اخبار و بھی ولا بھی اور دوسری کیا علامت بتائیے کہ اللہ یقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال کہ وہ اس کے اندر علامات اسم اور علامات افعال نہ پائی جاتی ہوں تو وہ کیا ہوگا حرف ہوگا بس اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے جی تین پانچ چھ آٹھ سات سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے کیوں رول نمبر سات رول نمبر تین آپ بھی بتائیے اللہ اکبر رول نمبر سات انتا جی صحیح چلیے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے گزشتہ اسباق آپ کو ازبر یاد ہونے چاہیے کسی بھی وقت میں کہیں سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں تو جس کو یاد نہیں ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے عمل محمد مال عمر میں برکت عطا فرمائے مجھ سے میں تو آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں آخر الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ